بہرحال خالد صاحب کی ہر غزل اتنی لمبی ہے کہ اسے پڑھنے کو مشین وقت پورا ہو جائے ایک اور غزل یاد آئی جس کے جس کے خرنا کرتے تھے کہ تین سو شعر ہیں اور پہلے پچہتر اس کے اندر اس کے اندر مسئلے ہیں اس میں مل ازل کا ہے کوئی آج کا شد ہے بل ازل کا ہے کوئی آج کا شد ہے جو ایک چوٹی پرانی ابھر آئی ہے جو ایک چوٹی پرانی ابھر آئی ہے اور کے میں نے کم وقت طبیعت کی عجب پائی ہے میں نے کم وقت طبیعت کی عجب پائی ہے یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے اور فرمائے کہ رنگ رلیوں پہ زمان کی نہ جانا دل رنگ رلیوں زمان ہے کی نہ جانا دل یہ خزاں ہے جو با انداز بہار ہے یہ خزاں ہے جو با انداز بہار نک انڈا یہ بہار آئی ہے کو محبت میں بہار آئی ہے عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے اور آنسو کی ہے گئی رنگ کی گٹا چھائی ہے آنسو کی ہے گئی رنگ کی گٹا چھائی ہے کہ ہنس بھی دو ہنس بھی دو ہاں ہاں چلو بس روک چکے ہنس بھی دو ہنس بھی دو ہاں ہاں چلو بس روح چکے خے اب ہنسے اب ہنسے دیکھو وہ ہنسی آئی ہے اب ہنسے اب ہنسے دیکھو وہ ہنسی آئی ہے ڈرے زندہ کی طرف دیکھ کے رہ جاتا ہوں ڈرے زندہ کی طرف دیکھ کے رہ جاتا ہوں جب یہ سنتا ہوں کہ عالم میں باہر آئی ہے سنتا ہوں اور سما کہ میں ہوں اور حشرے تک اس دل کی جو دن چی ہے میں ہوں اور حشر تک اس در کی سائی ہے اور سر سر میں سدائی ہے سر سود نہیں ہے سر سر میں ہے رات دن میں ہی تیری یاد ہے تنہائی ہے رات دن میں ہی تیری یاد ہے تنہائی ہے کام ہی کچھ ہے کرتا کر فکر بھی کچھ ہے اور کے وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے آج تو حضرت دل آپ کی بن آئی ہے آج تم یہ بل آس بن آئی ہے شیخ میں فرماتے ہیں کہ کس کے آنے کی خبر نظام سن پائی ہے کس کے آنے کی خبر نظام سن پائی ہے جانے رگ سے جو آنکھوں میں سمت آئی ہے ری رو رب رب سے جو آنکھوں میں سمت آئی ہے مرسنا کے بزن عالم میں عجب مردہ دل چھائی ہے موجودہ وقت واقعی مچھر بزم عالم میں عجب مردہ دلی چھائی ہے اور جام مینا ہے نہ جانی ہے نہ مینا ہے جام مینا ہے نہ جانی ہے نینا آئی ہے اور فرما کے بعد مدت کے میرے لوگ کے پو آئی ہے بابو مدت کے میرے لب کے آئی ہے اور ہاں سنبھل جائیں جن بھی شکیب آئی ہے پوری بھائی فرما کہ اب بھی مجلوب جو محروم میں تجویڑ ہے اب بھی مجلوب جو محروم میں تجربی ہے اور کیا جنو میں ابھی آمینشے دان آئی ہے کیا جنو میں ابھی آمی نیچے دان ہے تو تو مجبور فقط نام کا سودا ہے تو تو فقط نام کا سودا ہے اور حکمت مجھے اور اس کی تیری دانائی ہے ہے سکمتا مو اور ناز تکوا سے تیر اچھا ہے میرے سے پھر اچھا ہے نیاز جاہے جانب سے پھر اچھی میری رسوائی ہے جاہے جانب سے پھر اچھی میری پھر فرمائے کہ قدر و کی خاصان خدا سے پوچھو قدر مجذوب کی خاصانی خدا سے پوچھو اور شہرت عام تو سو کی رسوائی ہے شہرت عام تو سو کی اور فرما کے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے وہ سب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے سب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے ہر سے کوئی تعلق نہیں اچھا نہ برا خلق سے کوئی تعلق میں چھا میں برا یعنی دنیا میں مشہور رسوائی ہے یعنی دلّی مخالف ہاں،